زہیر بن حرب اور ابو مان رقاشی نے ہمیں حدیث بیان کی اور الفاظ کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں عمر بن یونس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں اکرمہ بن امبار نے حدیث بیان کی ہمیں اسحاق بن ابی طلحہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ام انس بھی کہلاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا تو وہی لڑکی ہے تو بڑی ہو گئی ہے تیری عمر اس تیزی سے بڑی نہ ہو تو وہ لڑکی روتی ہوئی واپس حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹی تجھے کیا ہوا اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف دعا فرما دی ہے کہ میری عمر زیادہ نہ ہو اب میری عمر کسی صورت زیادہ نہ ہوگی یا کہا اب میرا زمانہ ہرگز زیادہ نہیں ہوگا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے دوبٹہ لپیٹتے ہوئے نکلی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ام سلیم کیا بات ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے میری پالی ہوئی یتیم لڑکی کے خلاف دعا کی ہے آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہتی ہے آپ نے دعا فرمائی ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو اور اس کا زمانہ لمبا نہ ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا ام سلیم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے پختہ عہد لیا ہے میں نے کہا میں ایک بشر ہی ہوں جس طرح ایک بشر خوش ہوتا ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور جس طرح بشر ناراض ہوتے ہیں میں بھی ناراض ہوتا ہوں تو میری امت میں سے کوئی بھی آدمی جس کے خلاف میں نے دعا کی اور وہ اس کا مستحق نہ تھا تو اس دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے پاکیز کی گناہوں سے صفائی اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے سے تو اسے اپنے قریب فرما لے ابو معن نے کہا حدیث میں تینوں جگہ یتیمہ کے بجائے تصغیر کے ساتھ یتیمہ یعنی چھوٹی سی یتیم بچی کا لفظ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6627